دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے